ہوں بند کرو جلد سے بند کرو

حضر خدمت ہوا مولانا نے ارشاد فرمایا گفتگو کر جو میرے متعلق ارشادات فرما رہے تھے حقیقت میں میرے متعلق نہیں تھے میرے شیخ گرامی العالی دامت برکات اس کی وجہ یہ ہے سیدنا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے پہلے مٹی کے ساتھ نہاتے تھے اس میں مختلف خوشبوئیں شامل پھولوں کی خوشبوئیں شامل کر دیتے تھے شادی فرماتے ہیں نہاتے ہوئے مٹی سے مجھے خوشبو آئی میں نے مٹی سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تیرے اندر خوشبو کیسے پیدا ہو گئی اس نے کہا کچھ وقت پھولوں کی سنگت میں رہی سبحان اللہ پھولوں کی خوشبو نے مجھ میں اثر پیدا کر دی تو یہ پھولوں کا اثر ہے جو مجھ میں ظاہر ہو رہا ہے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی کے مردوں کی سنگت صحبت میں مردہ دل زندہ ہوتا ہے اگر کچھ بھی عقل و دانائی اور حکمت کے آثار پیدا ہوتے ہیں ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے نفسانی طور پر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ذاتی طور پر یہ چیزیں اسی وجہ سے کلندر اقبال کلندر لاہوری فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی سبحان اللہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے اس وقت مختصر بات جو نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے نا بزرگوں سے حالات کے مطابق باتیں سنی اور حالات حاضرہ پر دور حاضر پر دور حاضر کے فتنوں پر جو روشنی ان سے حاصل کی ہے ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں سبحان اللہ تاکہ آپ پر کچھ حقیقت کھل جائے یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا پریشان ہے کچھ لوگ دہشت گردی سے متاثر ہیں کچھ لوگ دہشت گردی میں مؤثر ہیں کچھ شکار ہو رہے ہیں کچھ شکار کرنے والے ہیں نام متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون لوگ ہیں لیکن اتنا بات ہے کہ یہ مسئلہ ساری دنیا کا بنا ہوا ہمارے بزرگوں نے اس کا کیا حل ڈوڈا کمال آپ نے فرمایا بھائی کسی انسان میں دہشت نہیں ہے کوئی انسان دہشت گرد نہیں دس آدمی کھڑے ہوں ایک آدمی آ جائے اسلے والا اسلے والے کی دہشت ان دسوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی پتا چلا کہ انسان میں دہشت نہیں اسلے میں دہشت ہے اس میں دہشت ہے جتنا بڑا اسلحہ ہوگا اتنی بڑی دہشت ہوگی پہلے ڈکیٹ آتے تھے بستی لوٹنے کے لیے تو ایک شخص کے کھانسنے سے آواز اٹھا نکالنے سے دس ڈکیٹ بھاگ جاتے تھے جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے اب دس آدمی جاگ رہے ہوتے ہیں ایک ڈاکو ہوتا ہے اس کے اصلے کو دیکھ کر جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہیں ہمیں دیکھ نہ لے تو ایمان سے بتانا دہشت کس میں ہوئی پھر جتنا بڑا اسلحہ اتنی بڑی دہشت جس کے پاس پھر آتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے سبحان اللہ وہ اس دہشت کے زور پر جس پر جس وقت اپنی مرضی کے مطابق جس طرح کا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے پوری دنیا یورپ کے آگے دلی کی طرح بنی ہوئی کو دبایا ہوا تو کس چیز نے ان کو دبایا ہوا ہے سب ایمان سے بتا کیا ان کے اخلاق اچھے ہیں کرامات ان کی ہیں کیوں سر سارے کے سارے ان کے سامنے سجدہ بریز رہے محاذ ان کا ان کے ہاتھ میں اسلح کی قوت ایسی ہے کہ جو پوری دنیا پر غالب ہے اسلح اگر سے پوری دنیا میں ہے لیکن مغلوب ہے ان کے پاس غالب ہے اس کی بنا پر سب ان کے سامنے دست بستہ ہیں فرما بردار ہیں تمام مظالم کے ذمہ دار وہ ہیں جن پر جس طرح کرتے ہیں جس طرح کرواتے ہیں کوئی بول نہیں سکتا کلندر اقبال دیکھے کوئی مولوی پر پڑ جاتا ہے کوئی کسی پر پڑ جاتا ہے کسی پر اقبال فرماتے ہیں عالم ہما چنگیزی فرنگ سبحان اللہ اس نے یہ نہیں کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ مولویوں کی چنگیزی فلاں کی چنگیزی کی وجہ سے فلاں کے ظلم و ستم سے دنیا ویران ہے نہیں اس نے کہا عالم عامہ سے چنگیزی افرنگ تو نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ دہشت کس میں ہے اور کی وجہ سے بندہ کیا بن جاتا ہے دہشت گرد دہشت گرد اب حل کیا ہے جو سبب ہے اس کو ختم کرو بیماری جس سبب سے لگتی ہے اس سے پرہیز کرو الحمیت ہو راسو دوا پرہیز دوا کی بنیاد ہے اب یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اسلحہ بناؤ بندے مکاؤ دہشت گردی ختم کرو اس سے دہشت گردی کے ختم وہ تو بندے ختم ہو رہے ہیں اگر دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہوئے تب بھی بندے اگر دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سزا دی گئی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تب بھی بندے تو دونوں طرف سے تو اولاد آدم برباد ہو رہی ہے ارے بھائی دوستی اس میں ہے کہ جو سبب ہے اس کو ختم کرو پوری دنیا گواہ میں ایک ایک بستی کی طرح دنیا بنی ہوئی ساری دنیا جمع ہو کر اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش کی جائے کہ بھائی یہ اصلاح جو ہے یہ مولک ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین باغ لگا رکھا ہے انسانوں کا تو سب بدنیت سائنسدان ظالم اتنے بنے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک خبیص نے ایک ایک بیٹم بنا رکھا ہے جو کروڑوں کو تحس نحس کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے جی تو اتنا بدنیت لوگ بنے بیٹھے ہیں بھائی ان تمام کو اپاہج کر دیا جائے مفلوج کر دیا جائے ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں ان بدنیتوں کے کیا مطلب کہ ان کو ایسی چیزیں بنانے سے سختی کے ساتھ روک دیا جائے سبحان اللہ اور جتنا اصلہ بنا ہوا اس کو سمندر میں ڈال دیں اگلے دن دہشت گردی رہ جائے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمیں پکڑ لے اللہ ایمان سے بتائیں اس بات کو دل مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ علاج صحیح ہے یا نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ بھائی اس کو کون مانے گا اس کا جواب یہ ہے جو نہ مانے اس کو دہشت گرد سبحان اللہ کیوں نہیں مان رہا جب تمام انسانوں کے حق میں یہ کتنا عجیب بات ہے اس کا دفاع نام ہے توبہ توبہ توبہ تو یہ تو ہلاکت ہے دفاع تو ہے اس کو کہنا جھوٹ ہے دفاع تو ہے انسانوں کو بچانا جس چیز کا مقصد ہی انسانوں کو ہلاک کرنا اس کو دفاع کیسے کہہ سکتے سبحان اللہ یہ تو عجیب دفاع ہے انڈیا نے بنا رکھا ہے تم نے بھی بنا رکھا ہے ہر ملک نے بنا رکھا ہے نیت کیا ہے میں چلاؤں گا بندے مریں گے اس کی نیت کیا ہے میں چلاؤں گا یہ مریں گے اس کی نیت کیا ہے میں چلاؤں گا وہ مریں گے دونوں طرف سے وہ بھی مر گئے یہ بھی مر گئے پیچھے کیا رہا کیسے عجیب بات ہے دونوں طرف سے انسان مار کے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کا دفاع کریں بات سمجھے کہ نہیں سمجھے ہمارا دعویٰ ہے نہ کوئی ہندو دہشت گرد ہے میں سننی ہوں لیکن بات صحیح کر رہا ہوں الحمدللہ نہ کوئی ہندو دہشت گرد ہے نہ کوئی سکھ دہشت گرد ہے نہ کوئی وہابی بھی دہشت گرد ہے نہ کوئی شیعہ دہشت گرد ہے نہ کوئی بریلوی دہشت گرد ہے کوئی دہشت گرد نہیں ہے دنیا ہمارے ساتھ مناظرہ کرے ہم تیار ہیں دہشت گرد صرف اور صرف یورپ والے آل یورپ آلے سبحان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ چی جی مذہبی ہوں ناراض ہوں اس بات پر یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو قلعہ ہے یورپ سے نہیں ہے کلندر اقبال فرماتے ہیں کہ مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے ٹھیک ہے ان کی سیاسی چمک دمک نے دنیا کو عاشق بنا رکھا ہے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے سیاسی چمک دمک اس کی مثال بزرگوں نے ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نفس کتا ہے باج فکیر کسے نہ ماریا ہے ظالم چور اندر دا اور دنیا کا ساز و سامان یہ ہے ہڈی کی طرح اور جس کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے کتا اس کے پیچھے چاہے زریل ہو چاہے اخبار ہو کچھ بھی ہم کیونکہ میں اپنی بات کرتا ہوں میرا نفس اسی طرح ہی ہے ان کے ہاتھ میں ہڈی ہے سینسی چمک دمک سینسی اشیاء کی جس کو اقبال نے فرمایا بانگ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاٹکا کا ہے آگے سبب بیان کیا اٹکا کیوں ہے دل وہاں پر کیوں جا کر لگا ہے اس وجہ سے کہ وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے کنٹر جانتے آپ تو ادھر بلور کے کنٹر ہیں شیشے کے اور یہاں پرانے مٹکے ہیں مٹی کے تو خیر یہ لمبی بات ہو جائے گی میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ کوئی دہشت گرد نہیں وہ دہشت گرد دیکھیں آئن سٹائن امریکہ کا اس نے سب سے پہلے ایٹم بم تیار کیا ایسے ہے نا اور اس نے ہیرو شیما ناگا ساکی پر چلایا جاپان کے شہر ایسے ہے نا لاکھوں آدمی مر گئے اور آئنسٹائن تین دن تین دن سویا رہا تین دن کے بعد جاگا تو کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبی نہیں کہنے لگا تجربہ کامیاب ہو گیا خوشی ہاں۔ سے اتنا لمبی نہیں آ گئی اور کہتے ہیں وہ پاگل ہو کر مرا پاگل ہی ہو کر مرنا تھا انسان ہلاک ہو گئے تجربے کی کامیابی پر خوشی ہو گئی ایمان سے بتانا یار جن کا یہ کیا چیز ہے کا کیا ہے افسوس ہے ہم پر ہو کر ان کے پیچھے لگے ہوئے اتنے ظالم لوگ اتنے ظالم جن کے اندر دل ہی نہیں ہے دل کے اندر کوئی درد نہیں ہے چلو یہ کوئی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں تو کیا اسلحے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بن سکتی وہ بنا کر لوگوں کو سہولت مجسر کرے عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑی غالب چیز کے موجود ہے عجیب تاریخی بات ہے یہ نیٹ پر بھی پڑی ہوئی ہے کہ امریکہ صاحب نے جمہوریت نافذ کرنے کے لیے دنیا پر جمہوریت نافذ کرنے کے لیے ایک ارب بندہ مار دیا ہے یہ امریکہ کے رہائشی ایک شخص نے کتاب لکھی ہے وہ نیٹ پر پڑی ہوئی ہے ڈیموکریسی آف امریکہ بتا اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک ارب بندہ وہ مار چکا ظاہر بات یہ تو ان کی گنتی آداد و شمار میں ہے جو نہیں ہوں گے پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے ضروری تو نہیں جتنے ہلاک ہو جائیں سب آداد و شمار میں آ جائیں چلو اگر آپ ہی گئے تو ایک ارب بندہ کتنا ایک ہندوستان کی آبادی ہے کس آڑ میں مر گئی افسوس یہ ہے کہ پھر وہ دنیا کو کہیں ہم امن کے دائی ہیں سرپرست آلہ ہیں اور تم دہشت گرد کو فلاں دہشت گرد ہے فلاں دہشت گرد ہے اور ایک ہم ہیں آگے مرے زمیر کے سر دال کر جی جی سر جی جی سر کے علاوہ ہے ایسے کہ نہیں یہ جوتے کا خطرہ ہوتا ہے اور کیا کہ جوتے کے ڈر سے ہم سارے خاموش ہو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور جبکہ پوری دنیا پر ظلم کا جھنڈا جو انہوں نے لہرایا ہے کسی کی جرت میں نہیں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیاسی جنگیں اندازہ بیاسی جنگیں کی ہیں ان بیاسی جنگوں کے اندر کافروں اور مسلمانوں سب کے تیرہ سو افراد تیرہ سو افراد مرے ہیں کتنے سبحان اللہ اور ایمان سے بتانا جنت میں کتنے کو لے گئے دنیا میں رحمت کتنوں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نشاور کر دیجیے ایک طرح سے ایک خبیص مقصد ہے اس خبیص مقصد کے پیچھے اتنی ہلاکت اربوں کروڑوں کی تعداد ان کی ہلاکتیں جو ہے نا وہ تو شمار میں نہیں ہیں میں وقت نہیں ہے اس وجہ سے میں تفصیل سے نہیں کر سکتا لیکن دعویٰ یہ کر رہا ہوں میں کہ حالانکہ سن رہی ہوں میں کہہ رہا ہوں آبی جو بندیشی شیعہ مرضائی یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہندوستان ہندو نہیں ہے سکھ نہیں ہے کوئی دہشت گرد نہیں ہے دہشت گرد وہی خبیص ہے جس خبیص نے دنیا کو جلانے کے لیے یہ ایٹمی ہتھیار بنائے ہوئے اور خالی بنائے نہیں پھر دنیا پر چلائے مزلو پر پر کسوں پر جو کسی طرح مجرم ہی نہیں بنتے تھے اگر کوئی ہے مجرم اللہ تعالیٰ کا اس کا مجرم تھوڑا بنتا میرے دوستو سرکاری غیر سرکاری لوگ اس پر توجہ کریں مشورہ اچھا کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے اللہ ہم مشورہ دے رہے ہیں کوئی طاقتور تو نہیں ہے کہ ہم زبردستی کر رہے ہیں ہم تو کمزور ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسا کر کے دیکھ لو دنیا بھر میں آ جائے گی

دیکھیں تعلیم جو ہے نا الزام اگر سے مولوی پر پاروکردی مدارس پر ہے لیکن ذرا غور کریں ایک ہوتا ہے اسلحہ بنانا اور ایک ہوتا ہے چلانا کیا بنانا دو چیز ہے نا ایمان سے بتانا اسلحہ دینی مدارس میں بنایا جاتا ہے یا سکولوں میں سکولوں میں اسلحہ بنانے کا طریقہ تعلیم کہاں دی جاتی ہے اور کیا چیز بھی بنے گی تو وہ پیچھے حضرات جو تشریف فرما ہے نا ان کی رہنمائی ہوگی ورنہ قرآن سے کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی ضرورت ہے قرآن سے جیسے کہتے ہیں قرآن سے فیصلہ جھوٹ کرتا کرنا آپ کو جو کہتا ہے قرآن سے فیصلہ قرآن سے فیصلہ کی اس کو بہت اللہ تاریخ کا کیس بتاؤ لکھا ہوا اللہ پنکھے کے پر کہاں ہیں اتنا بے وقوف لوگ ہیں ان کو اتنا ہی تمیز نہیں ہے کہ قرآن مجید کا مقصد توحید اور رسالت ہے اللہ تزکیہ نفس ہے اس کے لیے آیا ہے اتنا موٹی موٹی باتیں قرآن مجید نے بارہ الحمد للہ یہاں سے شروع کی بلناس تک دیکھے تو صحیح توحید اور رسالت کا موٹا ذکر ہے کافر لوگ اس تک تو پہنچ نہیں سکتے اور بریک سے بریک بات بریک سے بریک بات اگر مان لی جائے کہ اس میں ہے تو پھر اس کے ذریعے وہ جناب پہنچ رہے ہیں اس پر وہ بریک بات تک پہنچ جاتے ہیں یہ کیسے عجیب بات ہے تو سائنس سے اصلہ بنتا ہے اور سائنس کی تعلیم کہاں ہوتی ہے سکول میں الزام مولوی پر ہے کیا بات ہے تاکہ امریکہ جیسے امریکہ جیسے من مانی کرنے والے صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی سکولوں میں ہوتی ہے جی اصل تو یہ بناتے ہیں مولوی پر الزام کس چیز کا ہے بھائی پھر اگلا مرحلہ آ جاتا ہے چلانے کا چلانے کا طریقہ کہاں سکھاتے ہیں آپ سمجھنا ذرا میری بات اسلحہ چلانے کا طریقہ کہاں سکھایا جاتا ہے فلموں میں ایسے ہے شاید ہی کوئی فلم ہو جو لڑائی جھگڑا دنگا فساد تباہی بربادی مار دھاڑ سے خالی اور اگر وہ خالی ہو بھی صحیح تو لوگوں کے ہاں ایک ٹکے کی نہیں ہے ارے بھائی مزہ ہی نہیں آئے گا بالکل ہر قوم برادری کی فلمیں بنی ہوئی ہیں ارائی دا کھڑا کالا گجر مولا جٹ نوری نت جٹ بھی آ گئے نت بھی آ گئے زدی راجپوت ہاں ہاں ہاں کیا بھارت سبحان اللہ کیا انوکھی تعلیم ہے تم قوم کے بچوں کے لیے ددی راجپوت اس کا مت مطلب، ہاں وہ پھر آ کر اس کی طرح بات بات سمجھے دل آنکھ کا دیکھا دل پر اثر کرتا ہے ایسے ہے چھوڑو اس کی بے حیائی کو جو کچھ باقی کچھ ہوتا ہے اس کس حوالے سے بات ہو رہی ہے فلم بنے گی ایک علاقے کے بدماش اور کمینے شخص اس کی کمینگیاں اس کے ظلم و ستم ان کو تصویری شکل دے کر لوگوں کے سامنے بنا جوڑ کر ایسا پیش کر دیا جائے گا کہ پولیس اس کے ہاتھوں مر رہی ہوگی جج اس کے ہاتھ بے عزت ہو رہے ہوں گے ہاں جی نہیں کون کون سے لوگ اس کے ہاتھوں ضروری ہوں گے نتیجہ یہ ہوگا آخر میں سب تباہ ہو جائیں گے اور ایک شیر رہ جائے گا جس کو کہتے ہیں ہیرو پا ایسے ہے نا اب وہ تباہی بربادی ایمان سے بتانا اتنی تباہی بربادی پھر ان, انسان اتنی کثرت کے ساتھ ہلاک ہلاک دکھائے جاتے ہیں برباد دکھائے جاتے ہیں موت کے گھاٹ اتارے اب بات یہ ہے کہ اس کو کہتے کیا ہے تفریح تفریح اب جب گھر اجڑ جائیں بندے مر جائیں تو دل خوش ہوتا ہے یا دل آنسر ہوتا ہے اور ان سے الٹا تفریح ہوتی ہے دل خوش ہوتا ہے اب جب قوم یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگوں کی ہلاکت پر ان کا دل خوش ہوں تو ان میں ایمان سے بتانا گزرہ برابر ہمدردی پیدا ہو سکتی ہے اور ہمدردی ہوگی تو وہ بھی ڈرامہ ہی ہوگا اور اس پر پھر یہ نہیں ہے کہ وہ مفت بنتی ہیں کروڑوں روپئے خرچ ہوتے ہیں بناوٹی اسلحہ ہوتا ہے اب جھوٹا بناوٹی اسلحہ فلم میں استعمال ہوا اور ہمارے لڑکے نے دیکھا تو صحیح حقیقت والا اسلحہ استعمال کیا پنج دس مار دی یہ کہتے ہیں مولا جٹ فلم جب لاہور میں پہلی مرتبہ شالیمار سینما پر چلی تھی تو وقفے کے دوران دو قتل ہو گئے تھے کہ ایک مولا جٹ بن گیا ایک نوری نت بن گیا اس نے اسی طرح بڑک ماری ہوئے سائن کر دیا میں کر دینا سنجل کر اور رکو کیا اب اسلحہ چلانے کا طریقہ کہاں سکھاتے ہیں فلموں اور فلموں پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ مولویوں کی طرف سے آتے ہوں گے نا اسی وجہ سے ایمان سے کہتا ہوں کیسا عجیب جہان بنا ہوا ہے کہ ہر شخص چاہے نیک ہے چاہے برا ہے چاہے اس پلیدی کے خلاف ہے اس ظلم کے خلاف ہے اس بربادی کے خلاف ہے چاہے اس کے حق میں ہے سب کی جیب سے پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کیونکہ خزانے سے جاتا ہے اب جتنا آدمی کو مستقل پرہیزگار بنے یہ کیسے بنے گا بھائی جب پیسہ اس کا اتنے ظلم و ستم اور نجائز اور بے حیائی بے غیرتی پر لگ رہا ہے ظلم و فساد قتل و غارت سکھانے پر لگ رہا ہے تو وہ تو بےچارا عملی طور پر چاہے مجبوری سے شریک تو ہے اسی وجہ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بروں کو برائی کا موقع نہیں ملتا سبحان اللہ باقی جتنے نظام ہیں ان کی یہ نحوست ہے کہ جو خالص آدمی نیک ہوتے ہیں سالے ہوتے ہیں اچھی عزت والے ہوتے ہیں ان بیچاروں سے زبردستی گناہ ہو جاتا زبردستی گناہ میں ملوت ہو جاتے ہیں بعض اس وجہ سے کہ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے نظام ایسا بنا ہوتا ہے تو اب ہمارے ساتھ ہوا کیا دیکھیں تعلیم اسلحہ بنانے کی ادھر ہے اسلحہ چلانے کی تعلیم فلموں میں ہے الزام پھر کسی دانا بندے نے مثال دی کہ مداری کا بکرا ہوتا ہے بندر بھی ہوتا ہے بندر چالاک وہ کھا گیا آٹا کھا گیا اس کا اس نے سوچا مالک آئے گا میری پٹائی ہوگی آخری مٹھی برابر اٹھایا اور بکرے کے منہ پر ڈالا جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب تو ٹشو پیپر مار کر منہ صاف کر کے بیٹھ گئے لیکن وہ شامت آ گئے بیچارے اس کے دساتے پر وہ جو بکرا شریف تھا نا وہ بھی بولا بھالا اس نے سمجھا کہ میں کوئی ترقی کی چیز مل رہا ہوں اندر اندر کے منصوبے کی تو خبر نہیں تھی اس کو خیر وہ خوشی سے اس نے بھی منہ پر مر لیا جب آیا اس نے دیکھا اس نے ڈنڈا اٹھایا مارنا شروع کر دیا اب باندر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر چکوسی مار رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں مارو مارو یہی دہشت گرد کسی نے آٹا گول کیا تھا مولوی بے وقوف ہیں انہوں نے بھی جب جب کہیں سے ان کو اسلح ملا تو یہ مجاہدین بننے کے چکر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے آسام منہ پر ملنا شروع کر دیا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ بندر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ کیا کروانا ہیں اللہ اسلے کی لالچ میں اسلے کی دور میں اسلے کو طاقت ہونی چاہیے پتہ نہیں ہے بے وقوف جو کام تم سے لیا جا رہا ہے وہ خود کیوں نہیں کر سکتے تمہیں کیوں دے رہے بے وقوف تیرے ساتھ حسن نیت نہیں ہے محض یہ مقصد ہے کہ آپ اس میں ایک فضا قائم ہو فساد قتل و غارت کی پھر ہم دینی طبقے کو اور مسلمانوں کو شو کریں گے یہ دیکھو بھائی تو ہے فسادی بس صرف ان پر الزام الزام دھرنے کے لیے اور ان کو ملزم مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ سارا ورنہ اگر دیکھ نیت ہوتے اسلحہ بنانے کی کیوں سکول میں تعلیم ہی کیوں فلم میں اصلہ چلانے کا سکھایا کیوں جائے اگر فلم بنانی ہے چلو ایک مکالا مرنا بھی ہے تو بغیر اصلے کی فلم نہیں بن سکتی کیا بن سکتی ہے نا لیکن آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ پھر کیا بنے گا فلم دیکھنے کا مزہ ہی کیا ہوگا اگر نہ ہو آپ پریشان نہ ہو میرے بس میں کوئی چیز نہیں ہے میں تو ویسے آپ کی عقل و دانائی کے لیے اور بلکہ یورپ کے لیے بلکہ افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے لگے جی سکول نے تو ایٹم بم تیار کیا ہے لیکن میں نے کہا جی ایٹم بم ہے لیکن دو ایک نہیں کہنے لگے وہ کیا میں نے کہا ایک ایٹم تو وہی ہے جو لوگوں کو ہلاک کرتا ہے یہ سکول کی برکت ہے اور دوسرا ایٹم بھی ایک ہے کہنے لگے وہ کیا میں نے کہا جی اس کا نام ہے مس ایٹم بم یہ بھی فلم ہے حسینہ چار سو بیس ایمان سے بتانا جس قوم کی عزت ایٹم بم بن کر قوم کے سامنے پیش ہو رہی ہے پہلے نمبر پر تو اس قوم کو ایٹم بنانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی ایسے ڈبل خرچہ کرنے کا مقصد ہی کیا ہے اور دوسرا یہ بتائیں ایمان سے اس قوم کا ایٹم کس لیے ہوگا جس قوم کی مس ایٹم بم بن جائے اور یہ وہ چند دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں جو میں نے اپنے بزرگوں سے حاصل کی سبحان اللہ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہو تو پیچھے جانے میں خیر ہے آگے بڑھنے میں خیر نہیں ہے آگے دوزخ ہے پیچھے جنت اسی وجہ سے اقبال پر ہیں ہاں یہ سچ ہے چشم بل آدے تو ہم رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم پر اہدے ہم رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں بات بھی پرانی پرانے لوگوں میں عقل بھی استعمال کی اب دیکھو ہمارے بزرگ پچاسی سال کے ہیں پرانے تاجدار گھوڑا کے فیض یعنی مرید خلیفہ کے فیض یاپتا ہے مرشد میرے لیے تاجدار گھوڑا رضی اللہ تعالیٰ اس نسبت سے کتنا سبحان اللہ ایمان سے بتانا آج تک آپ نے ایسی حکمت کی باتیں سنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مومن بنا دیں مومن رکھے اور مومن نہ اٹھائے ہم نفسانی طور پر بدترین ظالم ہیں لیکن اے اللہ طلبگار ہیں حق و صدق کے طلبگار ہیں وہ حق و صدق کا آخر طلبا